الرحمن الرحیم باب ما جاء فی ستر خبز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی کے بارے میں به قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال نے پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھایا من خبز شعیری جو کی روٹی سے متتابعینی یومین متتابعینی دو دن مسلسل قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے نبی علیہ السلام کی وفات تک نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے مسلسل دو دن کبھی بھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر کے نہیں کھایا یہ حدیث اور اسی طرح جو مشہور روایت ہے جس میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات کو ایک سال کا نفقہ پہلے دیا کرتے تھے تو بظاہر ان دو احادیث میں تارس ہے اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے مسلسل دو دن بھی جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھایا اور اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام ایک سال پہلے نانو نفقہ دیا کرتے تھے محدثین نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں ایک جواب تو یہ ہے کہ اس حدیث میں جو لفظ اہل ہے یہ زائد ہے یعنی یہاں مراد خود نبی علیہ السلام کی ذات ہے آپ اپنے لیے ذخیرہ نہیں کرتے جب کوئی سائل آتا کوئی سوال کرنے والا آتا آپ اس کو دیتے اور دوسرا جواب جو بعض محدثین نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو ایک سال کا نان و نفقہ پہلے سے دے دیتے لیکن وہ بھی شوق ثواب میں یعنی ازواج متحرات بھی اس کو صدقہ کر دیتی تھی اس لحاظ سے ان دو احادیث میں تحارس نہیں ہے وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت ابا امامه الباهلي يقول ما كان يفضل عن اهل عن اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو امامه رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ما كان يفضل کبھی بھی نہیں بچتی تھی خبز الشعير جو کی روٹی جو کی روٹی کبھی بھی نہیں بچتی یعنی جو کی روٹی اگر کبھی پکتی بھی تو وہ اتنی مقدار میں ہوتی کہ اسی وقت وہ تناول فرماتے اسی وقت وہ کھاتے یا تو نبی علیہ السلام کے ہاں مہمانوں کا کثرت تھا اور یا یہ تھا کہ اہل صفہ صفہ کے نام سے جو مدرسہ کے طلبہ تھے وہ نبی علیہ السلام کے مہمان تھے وبه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن زيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة خاويا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یبیتو گزار دیتے اللیالی المتتابعہ بے در پہ کئی راتوں کو خاوین ہوا و اہلوہو لا یجدون عشاءن نبی علیہ السلام اور اس کے گھر والے خاوین بوکے یعنی آپ کے آپ اور آپ کے اہل و عیال گھر والے پیدر پہ پھر راتے بھوکے گزارتے تھے لائے جدون آشان آشا کہتے ہیں رات کے کو ایک ہے کے کے ساتھ اس کا مانا ہے وقت عائشہ اور ایک ہے آشا آشا کہتے ہیں رات کے کھانے کو لا جدون آشا ان رات کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا خبز خوب سن خوب خبزهم اور آپ کی روٹی اکثر اوقات خبز شعیر وہ جو کی روٹی ہوتی تھی کبھی کبھار اگر گندم مل جاتا تو سی بھی روٹی پکتی لیکن گندم بالکل نہ ہونے کے برابر تھا وبه قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له حضرت سہل بن سعد سے انہو قیل لہو اس سے پوچھا گیا اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقیہ یعنی الحوارا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی علیہ السلام نے کبھی میدا سفید میدے کی روٹی آئی بھی ہے فقال سہل تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقیہ نبی علیہ السلام نے بالکل النقیہ میدا نہیں دیکھا لقی اللہ عز و جل یہاں تک کہ اللہ تعالی کے پاس آپ تشریف لے گئے یعنی آخر عمر تک میدا آپ نے نہیں دیکھا نہیں آیا آپ کے پاس لہو پھر اس سے سوال کیا گیا ہلکانت لکم مناخر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں لکم مناخر تمہارے پاس وہ چلنیا چلنی مناخل منخل کی جگہ منخل کا معنی ہے چلنی وہ چلنیاں تھی کالا ماں کا لنا مناخلو اس نے جواب دیا کہ نہیں وہ ہمارے پاس نہیں تھی وہ چلنیاں کیلا کئی فکن تم تسنا بشعیر تم جو کی روٹی وہ کس طرح پکاتے تھے کالا کنہ نن حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا گناہ نن ہم اس میں پونک مارتے تھے اڑ ما تھارا ما تھارا جو چیزیں اڑنے والی ہوتی یعنی اگر اس جو کی جو میں موٹے موٹے کے ہوتے ہیں تو پونک مارنے سے وہ اڑ جاتے ہیں نہ اور پھر باقی کو ہم گوند لیتے ہیں گندم کا آٹا چھانے کے بغیر بھی چھاننے کے بغیر بھی کھایا جا سکتا ہے لیکن جو کا جو آٹا ہے وہ پیسے بغیر اگر کوئی کھائے تو اس کے ذرات ہر بند جاتے ہیں اس وجہ سے اس نے سوال کیا تو حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ہم جو کی جو میں ہم پھونک مارتے تھے فیسی روما تھارا جو چیزیں اڑنے والی ہوتی وہ اڑ جاتی اور باقی کو ہم گوند لیتے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على حيوان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی محض پر کھانا نہیں کھایا سکون اور نہ چھوٹی چھوٹی تشتریوں میں اور نہ آپ کے لیے کبھی چپاتی پکائی گئی مرقق کہتے ہیں باریک روٹی یعنی چپاتی کو کیونکہ اس زمانے میں گندم کا آٹا بالکل ناپید تھا نہ ہونے کے برابر تھا راوی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت قطع سے کہا کانو یا کلونا تم کس چیز پر کھانا کھاتے تھے یہ کلونا غائب کا سیوائے کانو یا کلونا پھر وہ کس چیز پر رکھ کر کے کھانا کھاتے تھے خالا لحاظ سفر اس نے جواب دیا کہ چھمڑے کے دستخان پر دستخان پر رکھ کر کے کھانا کھاتے تھے خالا محمد ابن بشار محمد بن بشار جو امام ترمیزی رحمہ اللہ کے استاد ہیں فرماتے ہیں یونس حاض الزیر عن قطادہ تھا یہ یونس جس نے روایت کیا ہے قطعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ یونس الاسکاف یہ وہ یونس سے جس کے ساتھ لفظ اسکاف آتا ہے وبه قال حدثنا احمد بن منين قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة حضرت مصروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گیا ذہن میں رکھیے گا حضرت مسروخ تابعی ہیں امام شادی جو حدیث کے امام ہے وہ حضرت سے سے روایت کرتے ہیں مسروخ تابعی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی بھائی ہیں رضائی بھائی تھے تو رضائی بائی کا رضائی بہن سے پردہ نہیں ہے ان کے یہاں تشریف لے گئے فدات لی بتعامن پس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے لیے کھانا منگوایا وقالت اور فرمایا ما اشبع من طعامن میں کبھی پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھاتی فاشاء ان ابکیا الا بکی تو آشا بس میرا رونے کو دل چاہتا ہے بس میں رونے لگتی ہوں قال قلت تو لے ماں کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیوں رونے کو دل چاہتا ہے قالت فرمایا اذکر الحال التي فارق عليها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں مجھے نبی علیہ السلام کی وہ حالت یاد آ جاتی ہے اللہ فارق علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جس پر ہم سے آپ نے جدائی اختیار کی مفارقت اختیار کی یعنی دنیا سے والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم واحد کبھی بھی ایک دن میں دو مرتبہ گوشت یا روٹی سے پیٹ بھرنے کی نوبتی نہیں آئی وببه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبہ عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبضا فرماتی ہے نبی علیہ السلام نے کبھی جو کی روٹی دو دن پے در پے نہیں کھائی حتی خبضا کبھی بھی میز پر کھانا نہیں کھایا ولا اکل زن مرققا اور نہ کبھی آپ نے چپاتی یعنی باریک روٹی کبھی آپ نے نہیں کھائی حتا ماتا یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے یہ تو روٹی کے بارے میں تفصیل آ گئی تمام روایت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے گندم کی روٹی یا جو باریک روٹی ہے چپاتی یہ آپ نے یعنی کھانے کی نوبت نہیں آئی اس کا یہ مانا نہیں ہے کہ جو کھائے وہ گویا ناجائز کر رہے یا سنت کے خلاف ہے نہیں باب ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کے بارے میں نبی علیہ السلام بطور سالن کیا استعمال فرماتے تھے اس کے بارے میں امام ترمیزی رحمہ اللہ نے تقریباً چالیس احادیث ذکر کی ہے وبه قال حدثنا محمد بن بن بن بن بن بن سهل عسكر وعبد الله الله عبد الرحمن قال قال حدثنا حدثنا يحيى حسان سليمان بلال عن عن عن هشام عروة أبي عائشة رضي تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم الادام القلو سرکہ یہ بہترین سالن ہے قال عبد الله ابن عبد الرحمن في حديثه نعم الادام ابي البدم الخل بہترین سالن یہ سرکہ ہے راوی کو شک ہے آپ نے لفظ ادام فرمایا یا ادم فرمایا سرکہ مزاج کے اعتبار سے یہ ٹھنڈا ہے نبی علیہ السلام نے اگر چیز کی تعریف کی ہے لیکن طبی لحاظ سے بعض لوگوں کے لیے یہ مضر اور نقصان دہ ہوتا ہے لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے کیونکہ یہ ہر وقت ہر جگہ میسر ہو سکتا ہے ایک حدیث میں کہ نبی علیہ السلام نے اس میں برکت کی دعا فرمائی تو سر کا کبھی کبھار استعمال کرنا یہ مصنون ہے اس کا استعمال کرے اس لحاظ سے کہ یہ مصنون ہے یہ سنت ہے اس سالن کو نبی علیہ السلام نے استعمال کیا ہے اور یہ پہلے انبیاء کا سالن بھی رہا ہے ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سرکہ ہو وہ محتاج نہیں ہے یعنی وہاں سالن کی احتیاج مزید باقی نہیں رہتی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الاحوص عن سماك بن حرب قال سمعت قال سمعت قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم حضرت حسان رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں الستم کیا تم نہیں ہو فی فیطمن و شراب معاشی تم جو چاہو کھانے پینے کی چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں لقد ریت نبی حالانکہ میں نے تمہارے نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وما ما من الدقل وما وہ نہیں تھی آپ کے پاس من الدقل دقل کہتے ہیں ربی کجور معمولی کجور کو ما یم لہو بتن جس سے پیٹ سیر ہو سکے اتنی معمولی کچورے بھی نہیں ہوتی تھی بعض اوقات حالانکہ وہ علاقہ ہے کچوروں کا تو بعض اوقات کچورے بھی نہیں ہوتی چاہے جائے کہ سالن ہو روٹی ہو اور اب میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں تمہارے پاس ہر طرح کی نعمت موجود ہیں آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کے اس جملے کا مطلب کیا ہوا الحمد عام و معاشے تم کیا تمہارے پاس ہر طرح کے کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں ہیں مقصود یہ ہے کہ انہوں نے ان کو یہ ترغیب دی ہے کہ نبی علیہ السلام کے اتباع کرو اور دنیا کے چکروں میں زیادہ نہ پڑو وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام أو الأدم الخل وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن سهد من الجرمي قال كنا عند ابي موسى الاشعري فاتي بلحم دجاج حضرت سہدم جرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ابو موسا اشاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے فکتی بلحم دجاج تو مرغی کا گوشت لایا گیا آپ کے پاس یاد رکھیے اس سے برائے مرغی مراد نہیں ہے برائے مرغی میں علماء کا اختلاف ہے اگرچہ اس کا کانا جائز ہے لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے یہاں دیسی مراد ہے وہ نبی علیہ السلام نے اسی کا گوشت ہے آگے حدیث میں آئے گا فتح ہارا جلوم القوم مجمع میں سے ایک آدمی پیچھے ہٹ گیا فقال مالا کا حضرت ابو موسا شاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالا کا تجھے کیا ہوا تم کیوں پیچھے ہٹ گئے ہو فقال انی رأیتو آتا اکل شیئن اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے انی رأیتو میں نے دیکھا تا اکل شیئن یہ مرغی یعنی میں نے مرغی کو گندگی کاتے ہوئے دیکھا تو اللہ آلوہا میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں مرغی نہیں کہوں گا خالہ آپ نے فرمایا ادنو ادنو قریب ہو جاؤ دنا یدنو دونو ون سے ہے دنیا کو بھی دنیا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ قریب ہے بنسبت آخرت کے ادنو قریب ہو جاؤ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈی ڈی سی مرغے کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے وبهی قال حدثنا الفضل بن سهل الارج البغدادی قال حدثنا ابراہیم بن عبد الرحمن بن مہدی عن ابراہیم قال أكلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحم حبارا حضرت سفینہ یہ مذکر کا نام ہے نبی علیہ السلام کا کردہ غلام تھا سفینہ اس لیے اس کا لقب پڑ گیا کہ کشتی کی طرح سفر میں کافی زیادہ سامان اپنے اوپر لا دیتا تھا تو اس وقت سے اس کا نام سفینہ پڑ گیا یہ مرد کا نام ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ حبارہ کا گوشت کھایا حبارہ کا معنی ہے سرخاب یہ ایک پرندہ ہے جس کی گردن کافی بڑی ہے اور پاؤں بھی لمبے لمبے ہیں وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهد من الجرمين قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال فقدم طعامه اس کے پاس کھانا لایا گیا وقدم فی طعامه لحم دجاج جس میں مرغی کا گوشت تھا وہ میرا جرم بنی تیم اللہ احمر اور اسی جماعت میں ایک آدمی تھا جس کا تعلق بنو تیم اللہ قبیلے سے تھا احمر جو لال کلر کا تھا مولن وہ کردہ غلام معلوم ہو رہا تھا طرح معلوم ہونا تھا جیسے کہ وہ ایک زمانے میں غلام تھا پھر کسی نے اس کو آزاد کیا ہو فلم یدنو وہ قریب نہیں ہوا فقال له ابو موسى ادنو قریب ہو جاؤ فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا <coughs> آپ نے بھی مرغی کا گوشت کھایا ہے فقال انی رأیته یأکل شیئا فقذرته میں نے اس میں نے مرغی کو کوئی ایسی چیز کاتے ہوئے دیکھا ہے فقذرته جس کی وجہ سے اب مجھے کراہت محسوس ہوتی ہے فحلف تو اللہ ابدا میں نے ہمیشہ نہ کھانے کی قسم کھائی ہے وبه قال قال قال قال قال حدثنا حدثنا حدثنا محمود بن بن غيلان أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم سفيان عن عن عن عبد الله الله الله عيسى رجل من أهل الشام يقال له عطاء أبي أسيد رسول صلى عليه وسلم السلام نے فرمایا تم کا تیل کھاؤ ودعنو بھی اور مالش بھی اس سے کیا کرو فَإِنَّهُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ اس لیے کہ زیتون کا تیل یہ بابرکت درخت کا تیل ہے قرآن کریم میں سورہ نور میں اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے من شجرت مبارکت زیتونت برکت والا تو ہے اب اس میں برکت کس لحاظ سے ہے تو بعض نے کہا کہ یہ درخت اکثر ملک شام میں ہوتے ہیں اور وہ زمین بابرکت ہے ستر انبیاء کرام وہ شام میں آئے ہیں بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ بابرکت ہے اس لیے کہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں غالباً نقل کیا ہے اس میں ستر بیماریوں کی شفا ہے جس میں سے ایک کوڑ کی بیماری ہے اور اطبا نے مختلف قسم کے فوائد اس کے ذکر کیے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زیتون کا تیل تم کھانے بھی بھی استعمال کرو اور اس سے مالش بھی کیا کرو یہ میری آواز آ رہی ہے کلیئر آپ کو وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام نے فرمایا كل الزيت ودهنوا به تم زيتون کا تیل کاؤ ودهنوا به اور مالش بھی اسے کیا کرو فإنه من شجرة مباركة اس لیے کہ وہ مبارک درخت ہیں بابرکت رکھتے ہیں قال ابو عیسیٰ عبد الرزاق کان فی هذا الحدیث عبد الرزاق اس حدیث کی روایت کرنے میں مسترد ہیں پریشان ہیں فروپما اسد ہو کبھی کبھار تو اس حدیث کو سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں فروباما ارسل ہو اور کبھی کبھار اس کو مرسل ذکر کرتے ہیں یعنی ایک واسطہ حذف کرتے ہیں قال حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن سيد بن أسلم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر اسمه عن عمر ذكر نہیں کرتے ہیں یعنی کبھی تو وہ مرسل ذکر کرتے ہیں اور کبھی اس کو مسند سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں وبه قال حدثنا محمد محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو زیادہ پسند تھا بتحام ایک مرتبہ آپ کے پاس کھانا لایا گیا شک ہے راوی کو او یا نبی علیہ السلام کسی کی دعوت پر تشریف لے گئے فجال تسب میں تلاش کر رہا تھا نبی علیہ السلام کے لیے فض بین بہ اور پھر میں نبی علیہ السلام کے سامنے وہ رکھ اللہ مجھے تو معلوم تھا کہ نبی علیہ السلام کو کدو یہ مرغوب ہے کدو تو ویسے بھی ہم کہتے ہیں اگر اس میں اتباع سنت کی نیت ہو جائے تو یہ اتباع کی وجہ سے یہ عادت عبادت میں تبدیل ہو جائے گی وبه وبه قال قال قال قال حدثنا حدثنا حدثنا ابن قتيبة بن بن بن بن سعيد حفص غياث عن عن عن إسماعيل أبي خالد حكيم جابر أبيه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء میں نے نبی علیہ السلام کے حضرت جابر بن عبداللہ اپنے والد یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں فرماتے کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا فرائی تو ہند ہو تو میں نے آپ کے سامنے کدو دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کسی نے کاٹا تھا بکون تو وہاں میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے خالہ نقصر منا فرمایا کہ اس سے سالن میں ہم اضافہ کریں گے خالہ ابو عیسا و جا جا امام ترمیزی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے بالکل آخر میں عن حکیم ابن جابر عن ابی ہی کہہ رہے جابر بن عبداللہ نہیں ہے یہ جابر بن عبداللہ نہیں جس طرح میں نے بتایا یہ جابر بن طارق ہے وہ یقال ابن ابی طارق وهو رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے ولا نعرف له الا هذا الحديث الواحد ہم یہ ایک ہی حدیث اس کی جانتے ہیں وہ ابو خالد اسمہ سعد اور ابو خالد کا نام سعد ہے گویا مشہور جو صحابی رسول ہے جابر بن عبداللہ وہ نہیں ہے یہ جابر بن طارق ہیں چلے یہاں تک کافی ہیں آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ